حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے علاوہ ہر حال میں قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو سو سڑسٹھ